بنو نذیر نظیر کا اخراج اس سلسلے میں پہلا واقعہ بنو نذیر نظیر کے اخراج کا ہے یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو صدیوں سے یسرب میں آباد تھا ہجرت کے بعد حضور کا ان سے معاہدہ ہوا اور جنگ بدر کے بعد آپ نے ان کو مدینہ سے نکال دیا مخالفین اس واقعے کو یہ معنی پہناتے ہیں کہ ہاں حضور نے بنی نظیر کے ساتھ نوزو باللہ مکر کیا یعنی جب کمزور تھے تو ان سے معاہدہ کر لیا اور جب طاقتور ہو گئے تو عہد توڑ کر انہیں جلا وطن کر دیا لیکن یہ واقعے کی محض ایک سادہ صورت فرض کر لینے کا نتیجہ ہے ورنہ اگر اس کی تمام تفصیلات پر نظر کی جائے تو صورت واقعہ بالکل برعکس نظر آئے گی عہد چھکنی کے مجرم رسول اللہ نہیں بلکہ خود بنی نظیر نکلیں گے اور ان کے خلاف آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی کارروائی ظلم نہیں بلکہ عین حق ثابت ہوگی واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ نے یہودیوں کے دوسرے قبائل کی طرح بنو نظیر سے بھی ایک معاہدہ کیا تھا جس کی بنیادی شرط یہ تھی کہ فریقین ایک دوسرے کے خلاف کسی قسم کی معاندانہ کارروائی نہ کریں گے اور نہ ایک دوسرے کے دشمنوں کی امداد کریں گے حافظ ابن حجر نے لکھا ہے ان سے مصالحت کی تھی اس بات پر کہ نہ وہ آپ سے جنگ کریں گے اور نہ آپ کے خلاف آپ کے دشمنوں کی مدد کریں گے اس معاہدے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عام مسلمان ان کی طرف سے مطمئن ہو گئے تھے اور ان سے دوستانہ میل جول شروع کر دیا تھا لیکن شرائط معاہدہ کے بالکل خلاف وہ کفار قریش سے ساز باز کرتے رہے اور چپکے چپکے ان کو مسلمانوں کے متعلق خفیہ اطلاعات فراہم کرنے لگے موسیٰ بن عقبہ نے مغازی میں لکھا ہے بنی نذیر قریش سے سازشیں کرتے تھے ان کو رسول اللہ کے خلاف جنگ پر ابھارتے تھے اور انہیں خفیہ خبریں دیتے تھے پھر انہوں نے اسی پر بسم نہ کی بلکہ آن حضور کو قتل کرنے کی بھی متعدد مرتبہ کوشش کی ایک مرتبہ آپ کو کہلا بھیجا کہ آپ اپنے ساتھ تین آدمی لے کر آئیے اور ہم بھی اپنے تین عالم بیچتے ہیں ایک درمیانی مقام پر ان سے آپ کی بحث ہو اور اگر آپ ان پر اپنے دین کی حقانیت ثابت کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے ہاں حضور نے اس دعوت کو منظور کر لیا مگر ابھی جائے متعینہ کی جانب روانہ نہ ہوئے تھے کہ خود بنی نذیر کی ایک عورت نے اپنے بھائی کو جو مسلمان تھا یہ اطلاع دی کہ یہودی خنجر لے کر آ رہے ہیں اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں یہ سن کر آپ نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا ایک دوسرے موقع پر آن حضور بنی عامر کے دو آدمیوں کی دیت کا معاملہ طے کرنے کے لیے بنو نذیر کے ہاں تشریف لے گئے ان لوگوں نے بظاہر دوستانہ برتاؤ کیا اور آپ سے کہا کہ ہم مدد دینے کو حاضر ہیں مگر آپس میں جا کر مشورہ کیا کہ یہ شخص تم کو ایسی حالت میں پھر نہ ملے گا بہتر ہے کہ ہم میں کا ایک آدمی مکان کی چھت پر چڑھے اور اس پر ایک بھاری پتھر پھینک دے چنانچہ یہ بات طے ہو گئی اور اس کام کے لیے امرو بن جہاش بن کاب مقرر کیا گیا مگر عین وقت پر آپ کو اطلاع ہو گئی اور آپ وہاں سے اٹھ کر چلے آئے اب پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا مسلسل بد عہدیوں اور سازشوں کے باعث اندیشہ تھا کہ کہیں یہ آستین کے سانپ کسی بیرونی حملے کے وقت مدینہ کی سلامتی کو خطرے میں نہ ڈال دیں یہی نہیں بلکہ یہاں تک اندیشہ تھا کہ کہیں یہ لوگ خفیہ طریقے سے آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید نہ کر دیں مسلمان ان سے ایسے خوف زدہ ہو گئے تھے کہ ایک مرتبہ جب ایک صحابی کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے عزیزوں کو وصیت کی کہ میرے مرنے کی اطلاع رسول اللہ کو رات کے وقت نہ دینا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جنازے کی شرکت کے لیے نکلیں اور کوئی یہودی آپ کو قتل کر دے ایسی حالت میں ان عہد چکن دشمنوں سے مزید چشم پوشی نہیں کی جا سکتی تھی مگر آن حضور نے پھر بھی ان کے ساتھ رعایت کی اور دفعتاً ان پر حملہ کر دینے کی بجائے محمد بن مسلمہ کے ذریعے ان کو یہ الٹیمیٹم دیا کہ تم نے میرے ساتھ غدر کیا ہے لہٰذا تم یا تو خود دس دن کے اندر مدینہ خالی کر دو ورنہ میں مجبوراً تم سے جنگ کروں گا دوسری طرف عبداللہ بن عبی سردار منافقین نے انہیں کہلا بھیجا کہ تم ہرگز نہ نکلنا ہم تمہاری مدد کریں گے چنانچہ انہوں نے حضور کے الٹیمیٹم کا جواب یہ دیا کہ ہم اپنا وطن نہ چھوڑیں گے تمہارا جو جی چاہے کر لو اس کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ ان کے خلاف جنگ کرنے میں حق بجانب نہ تھے آپ نے اتمام میں حجت کا پورا پورا حق ادا کر دیا تھا اور معاہدے کی سری خلاف ورزی کے مقابلے میں جو زیادہ سے زیادہ نرمی کی جا سکتی تھی وہ بھی کر چکے تھے اب مجبوراً جنگ کے لیے نکلے اور ان کا محاصرہ کر لیا قبل اس کے کہ خون ریزی کی نوبت آتی صرف محاصرہ ہی کی شدت نے بنی نظیر کو بدحواس کر دیا انہوں نے خود ہی تجویز پیش کی کہ آپ ہمارے خون معاف کر دیں ہم مدینہ سے نکل کر عذریات یعنی شام چلے جائیں گے اس شرط کو آن حضور نے منظور کر لیا اور بغیر کسی ادنا ضرر کے بنو نذیر اسلامی علاقے سے گزر کر شام کی طرف چلے گئے اس مصالحت کے متعلق بلازری لکھتا ہے پھر انہوں نے اس شرط پر آپ سے صلح کر لی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے نکل جائیں گے اور سوائے اسلحہ اور زرہوں کے باقی جو مال ان کے اونٹ اٹھا سکیں گے وہ ان کا ہے حافظ ابن حجر نے لکھا ہے پھر انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں اپنے علاقے سے نکل جانے دیا جائے اور جو کچھ ہمارے اونٹ اٹھا سکیں وہ مال ہمارا ہو چنانچہ اسی پر ان سے صلح ہو گئی اب یہ ظاہر ہے کہ اعلان جنگ ہونے کے بعد ایسی حالت میں جبکہ ان کو آسانی کے ساتھ مغلوب کر کے پورا پورا انتقام لیا جا سکتا تھا ان کی شرائط مان لینا اور ان کو امن و سلامتی کے ساتھ صرف اپنی جانے ہی نہیں بلکہ اپنا مال بھی لے کر جانے دینا بجز رحم دلی اور صلح پسندی کے اور کسی چیز کا نتیجہ نہیں ہو سکتا تھا صرف وہی شخص ایسا کر سکتا تھا جس کا مقصد خوریزی اور غارت گری نہ ہو بلکہ محض دفع شر ہو مگر اس احسان کا جو بدلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا وہ بہت ہی تلخ تھا جن دشمنوں کو آپ نے قابو میں آ جانے کے بعد محض رحم کھا کر چھوڑ دیا تھا انہوں نے مدینہ سے نکل کر تمام عرب میں آپ کے خلاف سازش کا جال پھیلا دیا اور دو ہی سال بعد وہ چوبیس ہزار کا لشکر جرار اکٹھا کر کے مدینہ پر حملہ آور ہوئے اگر آپ اسی وقت ان سانپوں کا سر کچل دیتے تو یہ طوفان ہرگز نہ اٹھتا لیکن رحمت العالمین کی شان اس سے بالا تر تھی کہ کسی مغلوب دشمن کی التجائے رحم کو رد کر دیتے آپ کو ان کے جذبہ انات کا حال خوب معلوم تھا اور آپ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ فتنہ پرداز چین سے نہ بیٹھیں گے مگر اس کے باوجود جب انہوں نے جاں بخشی کی درخواست کی تو آپ نے اسے قبول کر لیا